حضرت ابو پرزا روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھنا پسند کرتے تھے اور اس سے پہلے سونا اور اس کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر سات سو ایک